نافع نے ابراہیم بن عبداللہ حنین سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے بنے ہوئے ریشمی کپڑے اور گیروی رنگ کے کپڑے پہننے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو سینتیس